یہ اشعار حضرت والا سید عشر جمیل میر صاحب دامر کا تو مالیہ کے ہیں نہ شیشہ نشیشہ سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں نہ شیشہ نشیشہ سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں نہ جام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ صبح نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے جہاں کو مست کرتی ہے جہاں کو مست کرتی ہے نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ اٹھائیں بار بار وہ جو بار بار ہم گرے اٹھائے بار بار وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں گام گام یعنی قدم قدم پر جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ اٹھائیں بار بار وہ جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رہ روان عشق کا رہ روان عشق کا وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رہ روان عشق کا بھٹک گیا جو صبح ہو کو تو شام لے کے چلتے ہیں بھٹک گیا جو صبح ہو کو تو شام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ صبح نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی ہے لے کے چلتے چلتے ہیں لٹا دیا خدا پہ اپنا جان مالو آبرو جانو مالو آبرو لٹا دیا خدا پہ اپنا جان مالو آبرو اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے ورض کے وہ تو عشق سعید الانام لے کے چلتے ہیں کہ وہ تو عشق سعید الانام لے کے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے لاکھ ہے مگر چھپے گا کیسے عشق حق چھپے گا کیسے عشق حق چھپات لاکھ ہے مگر چھپے گا کیسے عشق حق وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے ہیں وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے ہیں جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا پوچھتے ہو حال کیا جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا کہ خم کے خم تو ان کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں کہ خون کے خون تو ان کے تشنا کام لے کے چلتے ہیں مکتا ہے حضرت والا جاؤ عالیہ تم کا تجھے بھی عشرت حضی ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے تجھے بھی عشرت حضی ملے وہ فیض شیخ سے جو کیفے راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں جو کیفے راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں